اور نے اسی صنت کے ساتھ ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی ابدا کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئی کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چوبیس